سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے کے ساتھ چلنے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے کے پیچھے رہا جائے اس کو اپنے پیچھے نہ کیا جائے حدیث نمبر بتیس سو دس مسند احمد